بعض اوقات اتفاقات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے عمدہ بڑے مبارک اتفاقات ہوتے ہیں اور حضرت حق جلح مجدہ ان اتفاقات میں بندوں کے لیے بشارت بھی رکھتے ہیں اور سعادت بھی جمعہ ہی کا دن تھا والد مرحوم حضرت علامہ کشمیری علیہ رحمہ رحمان بھاول پور میں مقدمہ خادیانیت کے خلاف لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ آپ شدید ترین بیمار تھے بواسیر کے خونی دورے نے آپ کے جسم کی توانائیوں کو رب اور ریشے سے نکال لیا تھا ادھر ڈابھیل کے مرکزی مدرسے میں جانے کے لیے آپ پابرکاب تھے سامان سفر بن چکا تھا جامع عباسیہ کے شیخ کا ٹیلی گرام پہنچا کہ آپ تشریف لائیے اور جج کا مطالبہ ہے کہ قادیانیت کے کفر کو شرعی نصوص اور شرعی حقائق کی روشنی میں ثابت کی جائے تو جمعہ کا دن تھا یہاں بھاول پور میں پہنچے ہیں اور مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے مجمع عام تھا زیارت کے لیے بھی آیا تھا اور نیاد حاصل کرنے کے لیے بھی تو تقریر شروع کی اور تقریر میں فرمایا کہ میں بیمار ہوں علیل ہوں اور مرد کے شدید حملے نے مجھے لاچار اور بالکل عید بے تماکن کر دیا ہے لیکن میرے پاس کوئی ساد آخرت نہیں میرا دامن خالی ہے میں یہ سمجھ کر چلا آیا ہوں کہ شاید یقین میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جانبدار بن کر آیا ہوں جس وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے ہیں تو ان کے شاگرد مولانا عبد الحنان صاحب ہزار بھی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد جوش عقیدت میں عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں آپ ہمیں ابتلا میں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی زیادہ آخرت نہیں ہمارا یقین ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی نجات کا ذریعہ آپ بنیں گے آپ نے علوم کا فیض پہنچا دیا ہزاروں نامور اور جلیل شاگرد پیدا کر دیے آپ کا علمی فیضان قیامت تک باقی رہے گا آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں والد مرحوم پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں تو بھائی ایک چیز اور سنا دوں جس وقت ان کی وفات ہو گئی تو نقش بندیت کے ایک امام تشریف لے گئے ہیں اور بڑی دیر تک ان کے مزار کے اوپر مراقب رہے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرفد ہو یہ دونوں حضرات بھی ساتھ تھے دیر تک مراقبہ ہوا تو پھر اس کے بعد تشریف لائے ہیں مدرسے کے اہتمام میں حضرت مدنی علیہ الرحمان نے حضرت محتمن صاحب کو اشارہ دیا کہ آپ صاحب زادے ہیں آپ کا احترام اور اکرام سب کرتے ہیں آپ دریافت کیجئے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمان کے مدار پر اتنی دیر تک حضرت مراقب کیوں رہے ہیں تو محتم صاحب نے جب عرض کیا تو بات بالکل وہی پیش آئی کہ سیدنا بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے لیکن حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے اصرار پر فوری طور اوپر تیار ہو گئے تو محتمن صاحب کے اصرار کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے میری طویل گفتگو ہوئی سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ممنون اور مشکور ہوں آپ نے آ کر میرے یتیم بچوں کے سر کو اوپر ہاتھ رکھا میں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کس حال میں ہیں حضرت نے فرمایا کہ میری نجات ہو گئی میں نے دریافت کیا کہ حضرت کون سا عمل کارآمد ہوا فرمایا کہ جو کوششیں میں نے ختم نبوت کے حفاظت کے لیے کی تھی وہی میرے لیے وسیلہ نجات بن گئی ایک پھر فرمایا کہ یہاں برسک میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ بار گاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خدمت حفاظت ختم نبوت سے بڑھ کر مقبول نہیں ہے تو بھائی میں اپنی سے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے یہاں پر ختم نبوت اے حفاظت کے سلسلے میں چند باتیں اور گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی خدا کرے کہ یہ چند لمحات اور چند منٹ جو آپ کی خدمت میں گزرے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بار الوحیت میں قبول ہو جائیں اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائیں بھائی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے متعدد کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں خدا تعالی نے اس کائنات کے اندر عجیب و غریب قسم کا نظام رکھا کوفر کے ساتھ ایمان ہے ہدایت کے ساتھ غلالت ہے خیر کے ساتھ شر ہے برائی کے ساتھ بھلائی ہے بدی کے ساتھ نیکی ہے ایمان کے ساتھ کفر ہے حق کے ساتھ باطل ہے حق اور باطل کے اندر آگے ہیں حق اور باطل کے اندر مر آرائی حق اور باطل کا دست و غریبہ ہونا کوئی دنیا کا نیا واقعہ نہیں بلکہ بہت پرانا واقعہ ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے نہ سطح زدا ہے جہاں نہیں نہ حریف پنجا سگن نئے وہ اس فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری مرحب اور انتر دو بڑے پہلوان تھے نہایت حوصلے کے بلند وہ اسلام سے ٹکراتے تھے پرسنتاد اسلام سے ٹکراتے تھے سنتان اسلام نے ان کو شکست دی ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور دوسری چیز یہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اسلام اب اول تا آخر حق ہے جب وہ حق ہے تو اس کے خلاف بھی سازشیں ہونی چاہیے تھی تاریخ بتاتی ہے کہ نصرانیت و عیسائیت صحیح راستے کے اوپر چل رہی تھی سے مستقیم سے ہٹی نہیں تھی راہ نجات کے اوپر قدم استوار تھے یہود کی جانب سے ایک سازش ہوئی اور سازش یہ کہ عیسائیت کے عقائد کی دنیا کے اندر آگ لگا دی جائے ساول نامی ایک نوجوان ہیں اس نے اپنی طاقت اپنی قوت اپنی رفتار اپنی گفتار اپنی صبح اپنی شام اپنا رات اپنا دن تمام کا تمام صرف کر دیا کہ عیسائیت کو نقصان پہنچاؤں عیسائی ہو کر نقصان پہنچاؤں پہنچا نہیں سکا یہود بن کر پھر اس نے پینترا بدلا اور پینترا اس طریقے پر بدلا کہ اچانک ایک دن چلتے چلتے رک گیا اور بولا کہ سیدنا عیسیٰ عیسا علیہ السلاط اسلام کی روح ابھی جل و سگن ہوئی اور نہایت ہی آجانا جب لہجے میں مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا شاول شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور یہ کہہ کر اس نے عیسائیت قبول کی دنیا عیسائیت کے بھولے پھالوں نے اس فریب کار کی عیسائیت کو قبول کر لیا یہی شخص پولیس ہوا اس نے پھر عیسائیت کے اندر گھس کر تسلیس کا نظریہ پیش کیا تین خدا وہیں سے چلے تمام عقائد عیسائیت کے زیر و فور کر دیے جتنا فساد پیدا ہوا عقائد میں اعمال میں ظاہر میں باطن میں جل وت میں خلوت وت کے اندر وہ سب کا سب فساد پیدا کیا ہوا ہے اسی شاول کا جس کا نام پولس ہے اسی انداز کی سازش اسلام کے بھی خلاف ہوئی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے مسلمانوں کا لباس پہن کر حلقہ پہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہو کر اپنا کام شروع کیا آج عبداللہ ابن سبا نہیں ہیں مگر وہ جو چیزیں چھوڑ گیا وہ ایک خاص فرقے کے اندر موجود ہیں بھائی یہ اہل علم کا مجمع ہے آپ علماء اور اہل کمال کی تقریریں سنتے رہتے ہیں میں تو حضرات صحابہ سے متعلق ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ مقام جلیل حضرات صحابہ کا سمجھ میں آ جائے گا رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث میں ہے کہ حضرت حق جلدہ مجبو ایک قرن کے بعد متوجہ گا اہل جنت کی جانب حدیث میں ہے کہ حضرت حق جلد مجبو اہل جنت دریافت فرمائیں گے کیا حال ہے اور تو کریں گے بڑے مزے میں ہیں بڑی راحتیں ہیں بڑا یہاں پر آسائشیں فرمائیں گے کچھ اور عرض کریں گے کہ اللہ میاں اب کیا چاہیں کیا مانگیں ہر چیز تو ہمارے پاس موجود ہے ہر راحت ہر آفیت ہر آپوس کی آسائش فرمائیں گے کچھ اور فرمائیں گے کچھ اور پیچھا ہی تقریباً پکڑ لیں گے جب اہل جنت انکار کرتے رہیں گے خود فرمائیں گے کہ ایک نعمت باقی رہ گئی جو ابھی تم کو نہیں دی اب جنتی تڑپ پوچھیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ میاں وہ نعمت بھی دے دیجئے وہ نعمت بھی دے دیجئے فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہونے کا رسائے رب سب سے آخری نعمت ہے جو اہل جنت کو ملے گی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی مل چکی یہ ہے مقام حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین بھائی اتنی سی بات تھی مختصر اگر آپ کے ذہنوں کے اندر آ گئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ احمد مجمعین کا مقام عظیم و مقام جلیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اوپر منکشف ہو جائے گا اچھا بھائی تیسری بات یہ کہنا تھی بادشاہ سب کچھ دے دیتا ہے بادشاہت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا مالدار بہت خیرات کرے گا ان بات کی سبیل اللہ میں حاتم کو پیچھے چھوڑ دے گا لیکن اپنا اصل سرمایہ نہیں دے گا عورت سب کچھ دے دے گی مگر غیور ہے تو اپنی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے دے گی اپنے پاک دامنی پر قربان ہو جائے گی تقسیم کے وقت میں ہزاروں غیور مسلم لڑکیوں نے اپنے عصمت کو بچانے کے لیے وہ میں چھان رکھا اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یاد رکھنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایمان اس سے مکمل نہیں ہوگا کہ سردار دو جہاں افضل الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں امام الرسل ہیں امام العمم ہیں لکھا کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی ایمان کی تکمیل اس وقت پر ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان جائے گا تو شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے شیخ عبد الحق محدث رحمت اللہ علیہ نے اب سمجھو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے دیں گے مگر ختم نبوت جو آپ کا امتیاز ہے اور احساس وہ کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے یہ سردار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے یہی فخر ہے ورنہ انبیاء تو بہت ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اسلام کو لے کر آج تک رسول بھی بہت ہیں بلا شبہ آپ کی خصوصیات ہیں آپ کے امتیازات ہیں آپ کے ممیزات ہیں آپ کے مساجب ہیں آپ کے مناسب ہیں میں جانتا ہوں کہ ختائی کو عنوان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں گی جی۔ مگر سب سے بڑی خصوصیت آپ کے سب میں نبو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اعزاز آپ کا واقعی امتیاز جو تمام انبیاء سے آپ کو ممتاز کرتا ہے ختم نبوت آپ کا تاج ہے ختم میں نبوت آپ کی دولت ہے ختم میں نبوت آپ کا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں آپ نے علم کی تقسیم کی ایمان کی تقسیم کی آپ نے اسلام کی تقسیم کی آپ نے نیکی کی تقسیم کی آپ نے خیر کی تقسیم کی آپ نے سلوک سکھایا آپ نے تصوف بتایا آپ نے شریعت سمجھائی ہر چیز رسول اللہ اپنا نے دے دی کچھ کائنات سے لے کر نہیں گئے مگر ختم نبوت کسی کو نہیں اور نہ آپ کسی کو دیں گے بس بھائی یہ دو چار حقیر ترین باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی مجھے میں مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سن لیا اور اپنی اس گستاخی کے اوپر پھر نادم و شرمندہ ہوں کہ حضرت مخدوم کی موجودگی کے اندر عرض کرنے کی ضرورت کی محض اس وجہ سے کہ شاید میرے لیے ذریعہ نجات اور سرمایہ آخرت بن جائے وہ آخر و داوان الحمد للہ